ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع الصالحة أو كما قال آواز ٹھیک نہیں گونج ہے آواز ٹھیک نہیں شور ہے گونج بہت زیادہ ہے ایک سپیکر کافی ہے یہاں میرے بھائی اور بہنوں انسان بہت نادان ہے اگر یہ اپنی مرضی پر چلے گا مرد ہو یا عورت تو ہلاکتوں کے سوا کچھ نہ پائے گا نہ یہ اپنی دنیا بنا سکتا ہے نہ یہ اپنی آخرت بنا سکتا ہے اس میں بنیادی کمزوریاں ہیں یہ جلد باز ہے اپنی جلد بازی کی وجہ سے فیصلے غلط کرتا ہے یہ جاہل ہے ان ہو کا جہولا اپنی جہالت کی وجہ سے فیصلے غلط کرتا ہے اگر یہ اللہ کی طرف جھک جاتا ہے تو دنیا بھی اس کی بنتی ہے آخرت بھی اس کی بنتی ہے جس اللہ نے بھیجا ہے اس اللہ نے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا ہے پھر اسی نے موت کے بعد ایک انجام رکھا ہے فریق فی الجنت و فریق فی الصغیر ایک طبقہ جنت اب یہ سنو بس بھی کرو بس یہ ایک بند کر دو ایک چالو رکھو یہ دو زیادہ ہیں ایک بند کر دو تو میرے بھائیوں یہ زندگی ان قریب ختم ہونے کو ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ انسان اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے اور امتحان میں اللہ نے دونوں کو ڈال دیا ہے اور دونوں کا قاعدہ ایک بتا دیا گیا ہے من عمل صالحا جو اچھے عمل کرے گا من ذکر چاہے وہ مرد ہو اور انسا چاہے وہ عورت ہو یہاں اللہ کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں کوئی اللہ کی مرضی کے خلاف یہاں ہو نہیں سکتا ایک ذہن ہمیں آج کی دنیا نے اور آج کے علم نے دیا ہے تمہارے پاس پیسہ ہوگا تمہارے حالات اچھے ہو جائیں گے یہ ماں باپ ذہن بنانا شروع کرتے ہیں اور ماحول اس کا ساتھی بنتا ہے اسکول کالج اس کو راسخ کرتے ہیں پھر نظر کا مشاہدہ اس کی تصدیق کرتا ہے ایک آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا جب پیسے آتے ہیں تو وہ ملک صاحب بن جاتے ایک آدمی کو کچھ سلام کرنے پہ راضی نہیں ہوتا وہ ایم پی اے بن جاتا ہے اس کے آگے پیچھے گاڑیاں گھومنا شروع کر دیتی تو لہذا نظر نے دیکھا کانوں نے سنا دماغ نے سوچا اور ایک غلط طے دل پر بیٹھ گئی آج کا ماحول آج کا علم ہمارا یہ ذہن بنا رہا ہے کہ پیسے سے تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں اور تمہیں دنیا میں عزت مل جائے تو تمہیں منزل مل گئی تم کامیاب ہو جائے میں جب چھوٹا تھا تو میرے والد رحمۃ اللہ علیہ میرے چچا سارے مجھے کہتے جب تم ڈاکٹر بن جاؤ گے تمہاری بڑی عزت ہوگی تمہاری بڑی عزت ہوگی جب تم ڈاکٹر بن جاؤ گے تمہارے پاس بڑی دولت ہوگی مطلب چھ سات سال کے بچے کو یہ سنایا جا رہا ہے تو اپنے آپ اس کے اندر میں ایک چیز اتر رہی ہے کہ واقعی یہ بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز اس کے بدلے میں اللہ یہ ذہن بنا رہا ہے کہ اگر تمہارے عمل ٹھیک ہو جائیں گے تو میں تمہیں بہترین زندگی دے فلا حَيَاتًا طَيِّبًا من عمل صالحا جو اچھا عمل کرے من ذکر او انسا مرد ہو یا عورت مالدار ہو غریب ہو بادشاہ ہو فقیر ہو اسلام صرف فقیروں کا مذہب نہیں بادشاہوں سے لے کر رڑی چلانے والے چھ بر اعظم کے بکھرے ہوئے سارے انسانوں کے لیے اللہ کا بتایا ہوا نظام زندگی ہے اگر تم اچھے عمل کرو گے تو میں کیا کروں گا فلاں ہو اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے فرما رہی یہ قسم ہے لام اور نون مل کر قسم ہے کہ میں تمہیں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں فلن طیبہ میں تمہیں دنیا میں بہترین زندگی دوں گا کیا اللہ اپنے دعوے میں سچا ہے اللہ اب دوسری چیزوں سے اپنی بات کو طاقتور بناتا ہے کیا اس جہان میں کوئی ہوتا جو اللہ سے ٹکر لے کے اللہ کے قانون کو توڑ دیتا جیسے جو چھوٹے ملک پر بڑا ملک غالب آ جاتا ہے کمزور پر طاقتور غالب آ جاتا ہے اور چھوٹے ملک والوں کو بڑے ملک والے دبا لیتے ہیں اور چھوٹے مالداروں کو بڑے مالدار دبا لیتے ہیں تو اللہ کیا کہہ رہا ہے ماں کا معاہو من الہ تیرے رب کی ٹکر کا خدا ہے ہی کوئی نہیں اذن اگر کوئی ہوتا اذن بعضهم على خلقا اگر تیرے رب کے مقابلے میں کوئی ہوتا تو پھر کیا ہوتا جیسے آج ایک سیاستدان الیکشن جیت رہا ہے اگلی دفعہ ہار رہا ہے آج وہ وزیر بن رہا ہے اگلی دفعہ وہ فقیر بن رہا ہے آج وہ صدر بن رہا ہے اگلی دفعہ وہ گلیوں میں جوتیاں چٹ خاتا پھر رہا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ دلیل بنا کے کہہ رہا ہے اگر میری ٹکر میں کوئی اور خدا ہوتا پھر کیا ہوتا دو طاقتیں آپس میں ٹکرائے بغیر نہیں رہ سکتی یہ قانون ہے جتنے امن کے قانون بنا دو کتنے جینوا قانون بنائے گئے یہ حابیل اور قابیل سے یہ کہانی چلی آ رہی ہے حابیل اور قابیل سے لے کر جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی یہ کہانی چلے گی دو طاقتیں ٹکرائے بغیر نہیں رہ سکتی تو اللہ تعالیٰ فرماتا اگر میری ٹکر کا کوئی اور ہوتا تو کبھی تو میری اس کی لڑائی ہوتی کبھی وہ جیتتا کبھی میں ہارتا کبھی میں جیتتا کبھی وہ ہارتا کسی آسمان پہ میرا قبضہ ہوتا کسی پہ اس کا قبضہ ہوتا لذهب كل اله بما خلق کہیں میرا قبضہ کہیں اس کا قبضہ ولا على بعضهم على بعض کبھی وہ غالب کبھی میں غالب لیکن تم دیکھتے نہیں ہو کہ بحر و بر کا نظام ایک ترتیب سے لو کان فیہما الہۃ الا اللہ لفسدتا اگر ایک کے سوا کوئی اور رب ہوتا تو سارے زمین آسمان کا نظام ٹوٹ جاتا متخذ صاحبتا بیوی ولا ولد نہ بیوی نہ بچہ نہ بیوی نہ بچہ عیسائیوں کے دو فرقے ہیں ایک فرقہ کہتا ہے کہ عیسی علیہ السلام اللہ کا واقعی بیٹا ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ نے تردید کیا کہ ان مثل عیسی عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن کہ عیسیٰ بھی اسی مٹی سے بنا ہے جس مٹی سے میں نے آدم کو بنایا ہے جیسے میں نے آدم سے کہا ہو جا اسی طرح میں نے عیسی علیہ السلام سے کہا ہو جا وہ بھی مٹی سے بنا وہ بھی مٹی سے بنا میرا کوئی حقیقی بیٹا نہیں دوسرا فرقہ عیسائیوں کا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعزازی بیٹا بنا اعزازی جیسے یہ اعزازی کرنل بنا دیتے ہیں اعزازی مجسٹریٹ بنا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا اعزازی بیٹا ہے اعزازی تو اللہ نے اس کی نفی کی مت خدا صاحب ولا ولدا نہ میری کوئی اعزازی بیوی ہے اور نہ میرا کوئی اعزازی بیٹا ہے میں اس ہر نسبت سے پاک ذات ہوں لم یلد ولم یولد نہ اوپر کوئی سلسلہ کہ میں کہیں سے پیدا ہوتا نہ نیچے کوئی سلسلہ کہ مجھ سے کوئی پیدا ہوتا نہ نظام کے چلانے میں کسی وزیر صدر مشیر کا محتاج اور حاجت مند نہ نظام کو چلانے میں تھکے سوئے اونگے گھبرائے تو اللہ تعالیٰ قرآن کے شواہد اور آیات سے اور کائناتی دلائل سے اپنی بات کو راسخ کر کے ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ اس بحر اور بر میں صرف اللہ کا حکم چلتا ہے اللہ کے سوا کسی کا حکم چلتا نہیں لئی سما ہو کوئی ٹکر میں نہیں جس سے ڈرو ولا رب یورجا کوئی اس کے سوا رب نہیں جس سے مانگو اور امیدیں رکھو ولا حاجب یورشا کوئی ٹاؤٹ نہیں جس کو رشوت دے کے کام نکالو ولا وزیر یوتا کوئی وزیر نہیں جس کو سفارشی بنا کے اس تک پہنچو بلکہ خود اللہ قرآن میں کہتا ہے ہل تعلم له سمیہ میرے بندو بتاؤ تمہارے رب کی ٹکر کا کوئی ہے تمہارے رب کے مقابلے کا کوئی ہے تو زمین سے لے کر آسمان تک ایک ایک چیز پر اللہ اپنے قبضے اور قدرت کو یوں بتاتا ہے قبل ارد فرشنا میں نے زمین بنائی پھر زمین پہ قبضے کو اللہ بتاتا میں نے اس میں سے پھر غلے کو نکالا پھر زمین پہ اپنے قبضے کو بتایا کہ میں میں نے اس پانیوں کے چشموں کو نکالا پھر اپنی اپنے قبضے کو بتاتا ہے وہ عید الارض مدت پھر میں ہی اس زمین کو پھیلا کر اور, اور اذا دکت الارض دکن دکا میں ہی اس زمین کو توڑ تاڑ کے زیر و زبر کر دوں گا اللہ پہاڑوں کو بتاتا ہے ول جبال ارساہا میں نے لگایا میں نے گاڑا وہ من الجبال جدد بیدن پھر میں نے ہی اس کے اندر سنگ مرمر کو رکھا اور یہ دیکھو یہ یہ پہاڑوں سے نکلا ہوا پتھر ہے کیا سبزی کیا سرخی کیا پینٹ کیا رنگ اس میں سے کوئی چیز مصنوعی نہیں ہے وَمِنَ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيدٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُود کئی کہیں کالے کہیں سفید کہیں سرخ کہیں یہ رنگ برنگے یہ کہا میں نے بنائے اور لگائے پھر اللہ اپنی قدرت کو بتا رہا ربی نصفہ پھر میں ہی ان پہاڑوں کو ریت بنا کے اڑا دوں گا اور روئی کی طرح دھن کے رکھ دوں گا اللہ نے سمندروں کو بتایا سخر البہر سمندر بھی تیرے اللہ نے بنائے پھر اللہ اپنی قدرت بتا رہا وی دل بہار و سجرت میں ہی ان میں ہی ان سمندروں کو آگ لگا دوں گا ان میں آگ بھڑک اٹھے گی پھر اللہ نے آسمانوں کو بتایا کہ خلق سبا سماوات انتباقا پھر اللہ نے ہر آسمان میں اپنی اپنی حکومت کو بتایا اوحا فی کل سما ان امرہا میں نے ہر آسمان میں اپنی طاقت اپنی حکومت کو قائم کیا یتنزل الامر بینہن ساتوں آسمان ساتوں زمینوں میں اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی حکومت کو بتایا کہ ساتوں زمین آسمان میں صرف میرا حکم چلتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی برے انسان کو مہلت دیتا ہے وہ سمجھتا ہے میں طاقتور ہو گیا ہوں باطل کو محلت دیتا ہے ایٹمی طاقت کو محلت دیتا ہے اللہ نے ہر زمانے میں فرون فرونوں کو محلت دی ہر زمانے میں فرونوں کو مہلت ملی اس محلت کو وہ رب و اعلیٰ کا بول بنا بیٹھے آنا رب و کم ہماری ٹکر کا ہے ہی کوئی یہ آج کا دعویٰ نہیں ہے شروع سے آ رہا ہے آنا رب و ہم سب سے بڑے رب قوم عاد بولی من اشد منا قوا کوئی ہم سے طاقتور کوئی نہیں قوم نوح بولی فاتنا بما تعدنا کہاں ہے تیرا رب کہاں ہے تیرا عذاب ہے تو کوئی لے کیا ہے تو کوئی لے کیا ہے تو کوئی لے کیا او تسکت السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکت قبیلا یہ قریش مکہ بولے لے آنا اپنے رب کو بھی لیا فرشتوں کو بھی لیا عذاب کو بھی لیا ہم دیکھیں تو صحیح ہے کون دیکھیں تو صحیح ہیں کون ہر زمانے میں اللہ کی مہلت کو فرعونوں نے اپنی طاقت سمجھا نمرودوں شدادوں کارونوں نے اسے اپنی طاقت سمجھا جب اللہ نے پکڑا فجب پکڑا فعدا مبل مبلسون فعدا مبل مبلسون پھر اگلے پچھلے برابر ہو گئے جڑیں کاٹ دی گئیں آج کی نہیں ہے شروع سے یہ ہو رہا ہے ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين دیکھتے نہیں ہو میں نے تم سے پہلے کتنی طاقتور قومیں پیدا کی پھر اپنے عذاب کے کوڑوں سے انہیں میں نے مارا ان کو نہریں باغات پھل پھول کھیتیاں حکومتیں دیں کہ وہ ٹکرائے میں نے مہلت دی وہ بگڑے میں نے پکڑا پھر انہیں عبرت کا نشان بنایا تو میرے بھائیو قرآن آیات کائناتی دلائل یہ بتاتے ہیں کہ یہاں صرف ایک اللہ کا قانون چلتا ہے اللہ کی حکومت چلتی اللہ کے ہاتھ میں آسمانوں کو بتایا یتنزل الامر اسی کا حکم چلتا ہے اسی کا حکم چلتا ہے فرشتوں پہ اپنی طاقت کو بتایا جائل الملائکت علی اجنحت مثنا و ثلاثا و ربعا وہی ہے فرشتوں کو بنانے والا کسی کو دو پر کسی کو چار پر کسی کو کس انداز میں کسی کو کسی انداز میں بنایا جنت پر اپنی قدرت کو بتایا ازلفت الجنت للمتقین جہنم پہ اپنی طاقت کو بتایا برزت الجحیم للغاوین کلما خبت زدناہم سعیرا یہ ساری آیات سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ اس کائنات کا وحدہ لا شریک ہے مالک جو چاہتا ہے وہ ہو کر دیتا ہے یہ تو باہر ہو گیا اب اپنی طرف آ جائیں میری طرف اپنی طرف میری طرف اپنی طرف تل ملک منتشا جسے چاہوں بادشاہ بنا وتنزع الملک من منتشا جس کے چاہوں نیچے سے تخت کھینچ لوں وہ تو عز منتشا جس کو چاہوں عزت دے دوں وہ تو دل منتشا جس کو چاہوں ذلیل کر دوں پھر رزق کے بارے میں آ جائیں یکسط الرزق لمن یشا جس کا چاہے کھول دوں و یقدر جس کا چاہے تنگ کر دوں زندگی کے بارے میں آ جائیں وما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا فی کتاب کسی کی زندگی بڑھا دوں کوئی موت نہیں لا سکتا گھٹا دوں کوئی بڑھا نہیں سکتا لکم میعاد یوم لا تستاخرون عنه ساعه ولا تستقدمون ایک دن تمہارا طے ہے جب آئے گا تو سارے پہرے دار دھرے رہ جائیں گے اور جب وہ نہیں آئے گا تو ایٹم بموں کی بارش بھی تمہیں کچھ نہیں کر سکتی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی پھر اور اور اندر اندر اتر اتر جائیں جائیں اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ بولو ان اللہ تمہارے کان بند کر دوں تمہاری آنکھیں واپس لے لوں وہ ختم قلوبکم تمہاری عقلوں کو ختم کر دوں تمہاری عقلوں کو ختم کر دوں قرآن جب قلوب لاتا ہے تو وہاں عقل اور فہم اور دانش مراد ہوتی عام طور پر میں تمہاری عقلوں کو بند کر دوں کانوں پہ ڈاٹ لگا دوں آنکھوں پہ پردے گرا دوں من الہن غیر اللہ یاتیکم بہی پھر کوئی ہے ہے ہے کوئی ہے کوئی اللہ کے سوا تمہیں یہ سب کچھ عطا کر سکے تو یہ میں حَيَاتًا طَيِّبًا اگر تم عمل صالحاً کر لو گے تو میں تمہیں بہترین زندگی عطا کروں گا صالحاً کیا ہے بھائی جو اللہ نے پسند کیا جس کو اللہ کے محبوب نے کر کے دکھایا قرآن میں ایک دفعہ آیا عباد الرحمان جاؤ لوگوں کو بتاؤ ہاں تم کون ہو کہ جی میں مسلم لیگ کا ہوں تم کون ہو کہ میں پیپل پارٹی کا ہوں تم کون ہو جی میں جمعیت والا ہوں تم کون ہو کہ میں متحدہ والا ہوں تم کون ہو میں جی پٹھان ہوں تم کون ہو میں بلوچ ہوں تم کون ہو میں پنجابی ہوں تم کون ہو میں راجپوت ہوں تم کون ہو میں عربی ہوں تم کون ہو میں ایرانی ہوں ارے کوئی تو کہتا میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں کوئی تو یہ کہتا میں اللہ کا بندہ ہوں وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ اللہ نے اپنے نبی کو جب بھی عزت کا مقام قرآن میں دیا تو وہاں اب عبد کا لفظ استعمال کیا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلُ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ جہاں بھی اللہ نے اپنے نبی کا کوئی مقام بیان کیا ہے تو وہاں لفظ عبد اختیار کیا کہ میرا بندہ پاک وہ ذات جو اپنے بندے کو پہ لے گیا پاک وہ ذات جس نے اپنے بندے پہ قرآن کو اتارا ہاں؟ اور جب میرا بندہ منصب نبوت پہ کھڑا ہوا جہاں عزت کا لفظ آیا وہاں اللہ تعالیٰ نے عبد کا لفظ استعمال کیا تو بھائیوں اور بہنوں تبلیغ کا کام یہ ہے کہ ہم سارے اللہ کے بندے بن جائیں یہ عورتیں اللہ کی بندی بن جائیں اللہ کے بندے بندیاں کیسے ہوتے ہیں اس کی قرآن نے تصویر کھینچ کے ہمیں بتائی یہ ہوتے ہیں یہ تصویریں ایسے بن جاؤ وہ کیا ہیں وعباد الرحمن وعباد الرحمن اس میں دونوں مراد ہیں مرد اور دونوں مراد ہیں وعباد الرحمن یہ قرآن میں صرف ایک دفعہ آیا ہے صرف ایک دفعہ عباد الرحمن یہ کیا کرتے ہو جب وعباد الرحمان کس کے بندے بھائی نہ مسلم لیگ کے نہ پیپل پارٹی کے نہ سرحد کے نہ سندھ کے نہ بلوچستان کے نہ پنجاب کے کسی کے نہیں عباد اللہ کے بندے اللہ ساری نسبتیں کاٹ دیں کیوں کہ آدمی قومیت پہ آ کر بھی ظلم کرتا ہے قومیت پہ آ کر بھی ظلم کرتا ہے زبان کی طرف داری میں آ کے ظلم کرتا ہے پارٹی کی میں آ کر آدمی ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ساری نسبتیں کاٹ دی تم کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں عباد الرحمان اللہ کے بندے رحمان کے بندے رحمان یا عباد اللہ نہیں کا رحمان عباد یہ بتایا کہ میں تم سے پہلے محبت کرتا ہوں تمہاری محبت بعد میں میری پہلے ہے ہمیشہ بنانے والا بنی چیز سے پیار کرتا ہے بنانے والا بنی ہوئی چیز سے پیار کرتا ہے یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے نکل کے باہر آئے اور قوم کی طرف جا رہے تھے تو ایک کمہار گھڑے بنا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا یونس یہ کمہار سے کہو ایک گھڑا توڑ دے تو انہوں نے اس سے کہا بھائی ایک گھڑا توڑ دے وہ کہنے لگا کیوں میں میں کوئی توڑنے کے لیے بنا رہا ہوں اپنے ہاتھوں سے بناؤں اور پھر خود توڑ دوں کیوں میں کوئی پاگل تو یونس علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ تو نہیں توڑتا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو بتا یہ مٹی کا گھڑا توڑنے کو تیار نہیں تو میرے بندے ہلاک کروانا چاہتا تھا مجھ سے وہ عذاب کی بات سنائی نا کہ عذاب آ رہا خود چلے گئے پیچھے انہوں نے توبہ کر لی اللہ نے معاف کر دیا تو اللہ کو تو اپنے بندے سے ماؤں سے زیادہ پیار ستر سے مراد ستر نہیں ہوتا بلکہ ستر سے مراد عربی میں بہت زیادہ اللہ کو لامحدود درجے پہ پیار ہے اپنے ماں اپنے بندوں سے ماں سے کہو نا اماں وہ کہے گی جی پھر کہو اماں وہ کہے گی جی پھر کہو اماں پھر کہے گی ہوں پھر کہو اماں وہ کہے گی بکواس نہ کر میرا سر نہ کھا اور اپنے اللہ کو کہو یا اللہ یا اللہ تو جواب میں ستر ستر سے مراد ستر نہیں ہاں؟ لا محدود کہے گا لبیک لبیک یا عبدی پھر کہو یا اللہ وہ کہے گا لبیک لبیک یا عبدی پھر کو کہے گا لبیک لبیک یا عبدی پھر کو یا اللہ وہ کہے گا لبیک لبیک یا عبدی ساری رات میرے رب کی قسم تم یا اللہ کہتے رہو وہ جواب دیتے نہیں تھکے گا ہم پکارتے تھک جائیں اور جو مرضی پکارے ایک عجیب بات بتاؤں اللہ کی رحمت پہ قربان جاؤں اسے پتا ہے میرے سارے بندے تو نیک ہوں گے نہیں وہ کلیل امن عبادی یا شکور تھوڑے ہی ہوں گے جو مجھ سے حیا کر کے چلیں گے باقی تو ہمارے جیسے نافرمانوں سے جگ بھرا ہوا وہ کلیل امن عبادی یا شکور تھوڑے ہی ہوں گے میری ماننے والے اپنے نفس کے غلام طبیعت کے غلام خواہش کے غلام چسکے کے غلام نظروں کے غلام کانوں کے غلام شہوت کے غلام پیٹ کے غلام کرسی کے غلام گھر کے غلام زمین کے غلام جہان بھرا پڑا ہے تھوڑے ہی ہوں گے تو اب اب مانگتے تو سارے اسی سے ہیں ایک چور مجھ سے کہنے لگا جب اس نے توبہ کر لی تھی اس کے بعد کہا جب میں چوری کرنے جاتا تھا تو اللہ سے دعا کرتا جا میری چوری کامیاب ہو جائے توبہ کے بعد سنا رہا تو مانگنے والے تو سارے اسی سے تو اگر وہ تقوی کی شرط لگاتا کہ تقوی اختیار کرو گے تو پھر دعا قبول کروں گا پھر تو پھر تو کروڑوں میں کوئی ایک ہوتا تو اس نے ایک بڑی خوبصورت آسان سی شرط لگائی اذا دعا جو بے قرار ہو کر مجھ سے مانگے گا میں اس کی دعا قبول کر لوں بے قرار ہو کے دکھا دو بے قرار ہم لوگ دعائیں مانگتے نہیں ہم دعائیں پڑھتے ہیں ہمارے امام مسجد جو ہیں ان کو کچھ دعائیں یاد ہیں وہ نماز کے بعد بے دھیانی کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور وہ جو رٹا لگائی دو وہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں پیچھے آپ لوگ کہتے ہو آمین آمین آمین پتہ نہیں چودھری امین کو بلاتے ہو کہ اللہ کو بلاتے ہو آمین آمین آمین چل میرا بھائی اس کو دعا تھوڑا ہی کہتے ہیں اگر مانگنا سیکھنا ہے تو جاؤ سڑک پہ دیکھو فقیر کیسے مانگ رہا ہے اس کو دیکھو وہ کیسے مانگتا ہے اس کا سواں حصہ اللہ کے سامنے بے قرار ہو کے مانگو گے تو اللہ سن لے گا اذا دعا ہے کوئی بے قرار ہو کر مجھے دکھا دے تو میں اس کی سن لوں گا لبے کہوں گا چاہے ساری زندگی کا نافرمان کیوں نہ ہو ایک ایک حکم بھی میری اطاعت کا نہ کیا ہو ساری زندگی ظلم و ستم پہ گزار دی ہو کوئی مانگتا تو صحیح کوئی مانگتا اذا ادا اداد مانگو تو صحیح مانگتا ہی کوئی نہیں دعائیں پڑھتے ہیں دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے نہیں دیکھو اس لیے نماز جنازہ کا حکم ہے کہ بیٹا پڑھائے باپ کی بیٹا مر جائے باپ پڑھائے کیوں کہ بیٹا دعا مانگے گا اور مولوی صاحب نماز جنازہ کی دعا پڑھے گا اس کا تو کوئی نہیں مرا نا تو اسے کیوں درد ہوگا وہ جس پہ ضرب لگتی ہے وہی ہائے کرتا ہے دعا مانگنے کے لیے ہیں دعائیں پڑھنے کے لیے نہیں ہیں تو نماز جنازہ دعا مانگنے کی ہے کہ آخری چیز ہے جو ہم میت کو دینے والے ہیں تو مولوی صاحب میرے ابا کا جنازہ پڑھا دو تو مولوی صاحب نے تو کل بھی پڑھایا تھا پرسوں بھی پڑھایا تھا پچھلے ہفتے بھی پڑھایا تھا انہوں نے تو کچھ سو جنازے پڑھا دی تو تمہارا بھی پڑھا کے چلے جائیں گے اور جلدی جلدی پڑھا کے کہیں گے کہ گرمی ہو رہی جلدی جنازہ پڑھو اور جب بیٹا کھڑا ہوگا تو پڑھے گا نہیں وہ مانگے گا یا اللہ میرے باپ کو معاف کر یا اللہ میرے باپ کو معاف کر اس کا نام دعا ہے اور یہ کوئی اور مانگ ہی نہیں سکتا ماں کے جنازے کے اوپر بیٹا کھڑا ہوگا تو وہ مانگے گا پڑھے گا نہیں مانگے گا مجھے اس اس کا مجھے اس کا اندازہ ہوا جب میں نے اپنے باپ کا جنازہ پڑھایا اس دن مجھے پتا چلا کہ مانگنا کیا ہوتا ہے اور پڑھنا کیا ہوتا ہے جنازے اب بھی پڑھاتے ہیں اس سے پہلے بھی پڑھائے لوگ محبت میں لے جاتے ہیں ہم پڑھا دیتے ہیں لیکن جس دن میں نے اپنے باپ کا جنازہ پڑھایا اس دن مجھے پتا چلا کہ مانگنا کیا ہے اور پڑھنا کیا ہے ہم کتنے بدقسمت ہیں کہ ہم اپنی اولادوں کے کاروبار بنانے کے فکر مند ڈاکٹر انجینئر بنانے کے فکر مند ان کے گھر بنانے کے فکر مند وہ کبھی یہ بھی تو سوچا ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ بھی یہی پڑھا دے اس کو اتنا بنا جاؤں مومن مسلمان عالم ہونا شرط نہیں جنازہ پڑھانے کے لیے عالم ہونا کو تو ضروری نہیں ہے بچوں اتنا تو مسلمان بنا دو نیک بنا دو یہ عورتوں کے ذمے ہے اولاد کی تربیت کہ ان کو اس حد تک بنا دیں کہ مر جائیں تو جنازہ تو وہی پڑھیں پڑے مانگنے اور پڑھنے میں زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے ہماری بدقسمتی ہے ماں مری ہوئی ہے محلے کی عورتیں نہلانے کے لیے آ رہی ہیں بیٹیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نہلانا کیسے ابا مر گیا ہے مولوی صاحب غسل دینے کے لیے آ رہے ہیں بیٹوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ جس باپ نے زندگی بھر ہمارے لیے دھکے کھائے ہمارے بچپن میں کپڑے خریدے ہمیں نہلایا دھولایا آج اس کو آخری غسل ہم کیسے دیں تو جو باہر سے آدمی آ کے غسل دیتا ہے اس کی تو اس نے ہمارے ہاں تو پنجاب میں تو پیسے دیتے ہیں پتہ نہیں آپ کے یہاں پیسے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہمارے ہاں تو غسل دینے والے پیسے لیتے ہیں ان کو پیسے دیے جاتے ہیں تو سوچو جو پیسے لے کے غسل دے گا اور وہ بھی کبھی غسل درد سے دے گا تو کیا ظالم ماں باپ ہیں آج کے جو اپنی اولاد کو کمانا تو سکھا رہے ہیں اور مرنے کے بعد کچھ کام آ جائیں وہ سکھا ہی نہیں رہے تو آگے اپنی اولاد کو کیا سکھائیں وہ آگے اپنی اولاد کو کیا سکھائیں تو میرے بھائیوں میری بہنوں اللہ تعالیٰ محبت میں پہل کر چکا ہے ساری رات کہو یا اللہ یا اللہ وہ کہتا ہے لبیک لبیک لبیک بولتا ہی جاتا ہے جواب دیتا ہی جاتا ہے دیتا دیتا ہی ہی جاتا جاتا ہے ہے ہاں حضرت خانم نے ایک واقعہ لکھا ہے انہی کی روایت سے کہہ رہا ہوں اس کی اگلی صنعت تو مجھے نہیں معلوم ایک آدمی ایک بت پرست تھا وہ اپنے بت کو کہتا یا سنم یا سنم یا سنم ستر سال گزر گئے یا سنم یا سنم نہ ملا اے ہائے بڑے اجڑے ہوئے گھر ہیں جن میں اللہ سے محبت کرنے والا کوئی نہ ہو ہری پور کیا پاکستان کیا بستیاں اجڑ گئیں شہر ویران ہو گئے دنیا مردوں عورتوں سے خالی ہو گئی جانوروں کی طرح کچھ نر ہیں کچھ مادہ ہیں نہ مرد رہے نہ عورتیں رہیں ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے دنیا آج مردوں سے خالی ہے نر پھرتے ہیں دنیا عورتوں سے خالی ہیں مادہ پھرتی ہیں جن کے سامنے کچھ نہیں سوائے پیٹ کے کچھ نہیں سوائے اپنی ذات کے ہائے کوئی ہوتا جو اللہ کی محبت میں تڑپتا مچلتا یہ سبق ہی بھول گئے فرون کی باندی نے کلمہ پڑا مسلمان ہو گئی اور ایمان کہاں چھپتا ہے پیسہ تو بخیل آدمی چھپا لیتا ہے کنجوس آدمی پیسہ چھپا لے گا لیکن ایمان چھپ نہیں سکتا ہوا کا کا کا تصبرا بکا علم یجر ایمان ایسے نکلتا ہے جیسے سورج نکلتا ہے فرون نے پکڑ لیا کہا تو موسا کے رب پہ ایمان لے کہنے لگی ہاں انہوں نے کہا آگ جلاؤ جلائی گئی کہا اس پر کڑا رکھو وہ رکھا گیا تیل ڈالو جب تیل ابلنے لگا تو اس کی دو بیٹیاں تھیں ایک دودھ پیتی گود میں ایک ساتھ چلتی تو کہنے لگا دیکھو اب اگر تو مجھے رب مانے گی تو تیری جان بخشی تیری بچیوں کی جان بخشی اور اگر تو نے موسا کے رب کو رب مانا تو پہلے تیری بیٹیوں کو تیرے سامنے جلا دوں گا پھر تجھے جلا دوں گا بول اب کیا کرے گی اس نے کیا کہا یہ تو میری دو ہیں اور ہوتی تو وہ بھی اللہ پہ قربان کر دیتی تو جلائے گا تو جلے جس نے دی ہیں اسی پہ قربان ہائے آئے ہائے کوئی ماں اپنے بچوں کو جلتا دیکھ سکتی دھوپ میں بیٹھا نہیں مائیں دیکھ سکتی تو جلتا کون دیکھے گا رائمنڈ میں بڑی مشقت کی زندگی تھی جب میں نے پڑھا تو جب کبھی چھٹیوں میں جاتا تو سب سے پہلے ماں یہ پوچھتی تو کھاتا کیا تھا تو سوتا کہاں تھا تو کچھ جلتا دیکھ سکتی ہے کوئی ماں اے تو جن دلوں میں اللہ آ جاتا ہے ان کی نظریں اور ہو جاتی تو انہوں نے بڑی بچی کو پکڑا اور کھینچا ان کا اما اما اور ماں کا ایک بول بچی کو بچا سکتا ہے اماں اماں اور اماں کو بھی پتا یہ کہاں جا رہی ہے اور بچی کو بھی پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے نہ صرف ٹانگوں سے پکڑا اور یوں الٹا کیا اور اس کے سر کو نیچے تیل میں ڈالا اور یوں پھینکا وہ مچھلی کی طرح تلتی چلی گئی اور تیل کی کڑکڑاہٹ ہوئی ایک آنسو ماں کی نظر آنکھوں سے باہر نہیں نکلا ہاں دل اس کا پھٹ گیا غم سے تو اللہ تو اندر کو بھی دیکھتا ہے ایک دم اللہ تعالیٰ نے کہا پردہ ہٹا دو تو ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا اس نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا مسکراتے ہنستے کہا اما صبر کرو ابھی تو بھی آ رہی ہے میرے ساتھ ہی آ رہی ہے ابھی کٹھے ہو جائیں گے ابھی کٹھے ہو جائیں گے انہوں نے معصوم بچی کو پکڑا جو گود میں دودھ پیتا بچہ تو غیروں کا بھی پیارا لگتا ہے اپنا ہو تو کیسا ہوتا ہے اور اس بچی کو تو پتہ بھی نہیں اب مجھے کہاں لے جا رہے میرے ساتھ کیا وہ تو معصوم نظروں سے دیکھ رہی ہے کہ اما نے مجھے کن کے حوالے کیا ہے اور اچانک کیا دیکھا کہ وہ تیل میں ڈالی گئی اور وہ مچھلی کی طرح چلتی چلی گئی اور ایک جگر کا ٹکڑا اور جدا ہوا ماں سے تو اللہ تعالیٰ نے پھر آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور اس نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا وہ کرے اماں اما ابھی کٹھے ہو جائیں گے ابھی کٹھے ہو جائیں گے کہ جب اس کو دھکا دینے لگے تو اس نے کہا ایک میری خواہش ہے فرعون اگر پوری کر دو کہنے لگا کیا کہ جب مجھے بھی جلا دو تو میری اور میری بیٹیوں کی ہڈیوں کو کٹھے دفن کرنا ہمیں جدا نہ کرنا کہنے لگا یہ خواہش پوری ہو وہ خود ہی کود گئی ہڈیوں کو انہوں نے جھاڑا زمین میں دبا دیا موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی میں کوئی دو ہزار سال کا فاصلہ ہے معراج پر آپ بیت المقدس سے جب اوپر اٹھے تو وہاں سے مصر قریب ہو جاتا تو آپ کو جنت کی خوشبو آئی نیچے سے اوپر جاتا تو آپ نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ خوشبو کیسی خوشبو ہے تو انہوں نے عرض کی باندی اور بیٹیوں کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا تھا یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے اور ان کا یہ یہ قصہ تھا وہ یوں اللہ پہ قربان ہو گئی کوئی تو ہوتا جو اپنی کوئی ماں تو ہوتی جو بچوں کو اللہ کی محبت سکھاتی بیٹا سکول گئے تھے پڑھائی کر لی سبق یاد کر لیا ٹیوشن پڑھائے ہو اسکول کا کام ہو گیا ہے کتنے نمبر آئے ہیں پاس ہو کے فیل ہو اے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ نہ کیا جائے یہ بھی کیا جائے ہماری ضرورت ہے لیکن کاش کوئی اصل چیز بھی تو بتاتا کوئی ماں کو کوئی بیٹی کو اللہ کی محبت سکھاتا کوئی بیٹوں کو اللہ کا تعلق سکھاتا اللہ پہ مرمٹنا قربان ہونا سکھاتا سفیان سوری نے اپنی ماں سے کہا اما مجھے اللہ کے نام پہ وقف کر دو کہنے کے جاؤ بیٹا وقف کر دیا جو گھر سے نکلے نکلے نکلے انیس سال کے بعد واپس آئے انیس برس کے بعد رات کو پہنچے دروازے پہ دستک دی اندر سے پوچھا ماں نے کون کا آپ کا بیٹا سفیان ملنے آئے کا بیٹا تجھے اللہ کو دے چکی ہوں بڑی بے غیرتی ہے دینے کے بعد واپس لینا چلے جاؤ قیامت کے دن ملاقات ہوگی دنیا میں نہ ملوں گی پھر سفیان سوری کیسا سفیان بنا ابو جعفر منصور کے خلاف انہوں نے فتوا دیا اس نے کہا میں حج پہ آ رہا ہوں ان کو گرفتار کیا جائے اور ایک سولی تیار کی جائے میرے آنے پر ان کو سولی پہ لٹکا دیا جائے یہ حتیم میں لیٹے ہوئے تھے فضیل ابن ایاز کی گود میں سر رکھ کر تو سفیان بن عیینہ یہ ایک اور محدث یہ سفیان سفیان سفیان سوری ہو گئے کہنے بھاگ بھاگ بھاگ جاؤ جاؤ جاؤ کہ کیا ہوا کہ ابو جعفر تیری گرفتاری کے حکم دے چکا ہے اور وہ خود بھی آ رہا ہے اچھا اس نے یہ کہا ہے کہ ہاں اس وقت اٹھے اور سیدھے آئے ملتظم پر اور بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر کہنے گئی اللہ تیری میری دوستی ہے نا اس دوستی کے توفیل کہتا ہوں ابو جعفر کو مکے میں داخل نہ ہونے دینا ورنہ دوستی نہیں رہے گی ابو جعفر مکے میں داخل نہیں ہو سکا طائف کے پہاڑوں سے اترا اور بیٹھے بیٹھے گر کے مر گیا اور طائف کے پہاڑوں میں اس کی کہیں قبر بنی آج تک کسی کو پتہ نہیں ہے عباد الرحمن وہ کوئی اللہ کے بندے بھی تو بناتا وہ کون ہوتے ہیں یہ کون بناتا یہ مائیں بناتی ہیں یہ باپ بناتے ہیں کیا ظلم و ستم ہے اولاد جیسی دولت سے غافل اور کاروبار اور دنیا اور جھمیلے اور کیا کیا جھگڑے عباد الرحمن اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں يمشون على الارض هونا پہلی نشانی کیا بتائی نہ تحجد بتائی نہ تلاوت بتائی نہ حج بتایا نہ زکات بتائی نہ تسبیح بتائی نہ مسلح بتایا عباد الرحمن ارے ہری پر والو میں تمہیں بتاؤں میرے بندے کون ہیں میری بندیاں يمشون على الارض هونا جو وہ زمین پر چلتے ہیں تو ان کا چلنا بھی میرے خوف کی نشانی بتاتا ہے کہ یہ کسی سے ڈر کے چل رہے ہیں کسی سے ڈرے ہوئے ہیں کسی سے سہمے ہوئے ہیں بڑی آجزی سے چلتے ہیں بڑی مسکنت سے چلتے ہیں وہ تخت شاہی پر ہوں یا فقر کے بوریے پر ہوں سلیمان علیہ السلام کا تخت جب ہوا میں اڑتا تھا تو ان کی چھوڑی مبارک سینے سے لگ جاتی تھی ایسے اور بادشاہ جب تخت پر بیٹھتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں کسرا پرویز جب تخت شاہی پر بیٹھتا تھا تو اس کے سر کے تاج کا وزن تھا ڈھائی من ڈھائی من کا تاج سر پہ رکھتا تھا اور ڈھائی من اٹھائے کون ایک باریک زنجیر سے وہ لٹکا ہوتا تھا اوپر اتنی باریک تھی کہ اس کو قریب سے دیکھنا بھی مشکل تھا اس کے نیچے سر دے کے بیٹھتا سے اکڑ کر بیٹھتا تھا اور جب سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھتے تھے تو وہ یوں ہو کر بیٹھتے اور ہمارے نبی جب مکے میں داخل ہوئے فاتحان دس ہزار کے لشکر کے ساتھ تو آپ کی ٹھوڑی مبارک اونٹ کے اونٹ کے پالان ہوتا اس کے ساتھ ایسے لگی ہوئی تھی اور اپنی زبان سے کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ انجز وعدہ حضم الاحزاب وحدہ یہ اپنی زبان سے یا اللہ تو نے کیا میں نے نہیں کیا تو نے کیا میں نے نہیں کیا تو نے کیا یمشون علی الارض ہونا اللہ کے بندے بندیاں پہلی نشانی آجزی سے چلتے ہیں دوسری کیا ہے وَإِذَا خَاطَبُهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جب کوئی ان پر زیادتی کرے تو وہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے دعا سلامتی سے دیتے ہیں بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیتے اس نے کہا پھر میں نے بھی کہا اس نے کہا پھر میں نے بھی کہا میں کتنا صبر کرتا آخر میں بھی تو انسان ہوں پھر میں بھی پھٹ پڑا پھر میں بھی بول پڑا وہ یہ نہیں کرتے وہ پی جاتے ہیں وہ سہ جاتے ہیں وہ لب سی لیتے ہیں آہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں وہ ہر تیر سینے پہ کھاتے ہیں اور اجر اللہ پہ چھوڑتے ہیں کبھی گالی کے جواب میں گالی نہیں غیبت کے جواب میں غیبت نہیں برائی کے جواب میں برائی نہیں یہ دوسری نشانی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اب نماز آئی ہے نماز کے بغیر تو اسلام اسلامی نہیں نماز کے بغیر دین دین نہیں دیکھو میرا نوکر سامنے بیٹھو میں کہوں ادھر آؤ وہ آگے مجھے دیکھتا رہا میں پھر کہوں ادھر آؤ وہ پھر مجھے دیکھتا رہا میں کہوں ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ پانچ دفعہ بلاؤں اور وہ نہ آئے تو میرا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو بیچتی بھی پٹائی بھی اور نوکری سے برخاست بھی اللہ دن میں پانچ دفعہ کانوں میں آواز پہنچاتا ہے میرے بندے آ جاؤ میری بندی آ جاؤ پھر ظہر آ جاؤ پھر اثر آ جاؤ پھر مغرب میں آ جاؤ پھر عشاء میں آ جاؤ سو میں دس آدمی بھی مشکل سے جاتے ہیں اسی نوے مرد عورتیں جو آرام سے بیٹھے رہتے ہیں اگر میں اور آپ یہاں ہوتے تو فوراً میرا رب کیسا رب ہے جو اتنی بڑی نافرمانی دیکھنے کے بعد بھی روٹی بھی کھلاتا ہے پانی بھی پلاتا ہے سانس بھی دلاتا ہے اور سنواتا بھی ہے دکھاتا بھی ہے بلواتا بھی ہے لا الہ الا اللہ اتنا کریم رب اتنا کریم رب تمہارا بیٹا پانچ دفعہ بلانے پہ نہ آئے نا تو جوتا اٹھا کر اس کے سر پہ مارو اپنا بیٹا پانچ دفعہ بلانے پناہ اور جو روزانہ پانچ دفعہ اور بیس سال دس سال تیس سال ہو گئے نہ اٹھے نہ گئے اور ہر حال میں اللہ دیتا چلا گیا والذین یبیتون لربہم یہ اللہ کے بندے بندیاں اور کیا کرتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں والذین یقولون ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساعت مستقرم و مقاما وہ تڑپ تڑپ کے دوزخ سے پناہ چاہتے ہیں یا اللہ دوزخ سے بچا یا اللہ آگ سے بچا اپنے غضب سے بچا ان کے مال کا خرچ کیسا ہے والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما جو بیچ میں خرچ کرتے ہیں نہ زیادہ کرتے ہیں نہ کم کرتے ہیں درمیانی چال چلتے ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر جو اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق جو قتل نہیں کرتے ولا یزنون جو زنا نہیں کرتے ومن يفعل ذلك يلقى اثاما جس نے یہ کام کیے وہ تیار ہو جائے جہنم کے دردناک عذاب کے لیے یہ اللہ تعالیٰ صورت بتا رہا میں آپ کو تصویر بتا رہا ہوں ایک چند آیات اور ابھی ذہن میں وہ بھی ساتھ جوڑ دیں وہ بھی ساتھ جوڑ دیں الذين يوفون بعهد اللہ اللہ کے بندے کون ہیں جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھاتے ہیں اللہ نے جو کہا وہ کر گئے جس سے روکا اسے چھوڑ گئے جس سے روکا اس کو چھوڑ دیا جس کو کہا اس کو کر دیا ولا ينقضون الميثاق اور اس عہد و پیمان کو کبھی نہیں توڑتے کبھی نہیں توڑتے والذین یصلون ما امر به ان یوصل رشتہ دار کتنی ہی بدتمیزی کریں ان سے اچھا ہی سلوک کرتے ہیں اچھا ہی سلوک کرتے ہیں کبھی ان سے بدتمیزی نہیں کرتے وہ یکشون ربا جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ یقافون سو الحساب آخرت کی پکڑ سے لرستے رہتے ہیں رب تھر تھراتے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ پکڑ نہ لے یقافون صبر رب ہیں جو اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں وہ اقام السلح نماز نہیں چھوڑتے مر جائیں پر نماز نہیں چھوڑتے وہ انفقو مما رزقنا ہم سرم و اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں چھپ کر بھی کھل کے بھی وید رون بل حسنت اور برائی کا جواب برائی کی بجائے اچھائی سے دیتے ہیں یہ کون لوگ ہیں اولا اکلحم اقبتار جاؤ ان کو جنت کی بشارت دو کون سی جنت چھوٹی نہیں جنات و عادن جنت الفردوس کی بشارت دو جنت الفردوس کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ نے باقی جنتوں کو بنایا امر کو اے جنت بن جا نہرو چل پڑو باغات لگ جاؤ بن جاؤ گھر بن جاؤ بن جاؤ بن جاؤ وہ جنت بنتی گئی بنتی گئی بنتی گئی جب جنت الفردوس کو بنانے کا وقت آیا تو اللہ نے کہا یہ میں اپنے ہاتھوں سے خود بناؤں گا تو اب سوچو وہ کیا چیز ہوگی کون بیان کرے اس لیے اللہ نے کہا فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرۃ اعین میرے بندو تمہیں پتہ ہی نہیں میں نے تمہارے لیے کیا کچھ بنایا ہوا ہے اور ہمارے نبی نے کہا لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نہ آنکھ دیکھ سکے نہ کان سن سکے نہ تخیل دماغ سوچ سکے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ نے کہا جنت الفردوس میں خود بناؤں گا جنت عدن خود بناؤں گا اپنے ہاتھوں سے اس جنت کو بنایا تو وہ کیا شاہکار ہوگا پھر اس کی ایک خصوصیت اوروں سے جدا ہے باقی جنت کو بنا کر اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا لیکن جنت الفردوس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا پھر اس پر مہر لگائی پھر دن میں پانچ دفعہ روزانہ اس کو کھولتا ہے اور ہر دفعہ ہر دفعہ پہلے سے زیادہ اس کو اور حسین کر دیتا ہے اور حسین کر دیتا ہے اسے کہتا ہے ازدادی طیبن لے اولیائی وزدادی حسن لے اولیائی اے جنت اور حسین ہو اور خوبصورت ہو قیامت تک اسے سجاتا جائے گا سجاتا جائے گا یہ ان صفات والے مرد عورتوں کو اب اللہ قیامت کے کہے گا جنات عدن جنات عدن آؤ آؤ میری جنت عدن تمہارے استقبال کو ہے یاد خلونہا چلے جاؤ ومن صلح من آبائہم ماں باپ کو بھی لے جاؤ ازباجی بیویوں کو بھی لے جاؤ وہ اپنے بچوں کو بھی لے جاؤ چلے گئے تختوں پہ بیٹھ گئے اب نہ بیوی سے جدائی کا غم نہ ماں باپ سے جدائی کا غم نہ بچوں سے جدائی کا غم بہتے ہوئی نہروں کے جال جھکے ہوئے خوشے اور پکے ہوئے پھل اور پھیلے ہوئے سائے اور اڑتے ہوئے پرندے اور قطار اندر قطار نوکروں کے صف بستہ غلاموں کی خداموں کی فوج در فوج اور دھرے ہوئے جام اور بھری ہوئی سراہیاں اور سجی ہوئی تشتریاں اور پکے ہوئے سجے ہوئے کٹے ہوئے پھل اور بچھے ہوئے قالین اور قطار میں لگے ہوئے گاؤ تکیے اور سو سو ریشم کے جوڑے اور ہاتھوں میں کنگن اور انگلیوں میں انگوٹھیاں من من اساور ذہب سونے کے کنگن پہنے جل بسون خضرا ریشمی لباس پہنے سر پہ تاج سجائے گئے جس کا ادنا موتی مشرق مغرب کو چمکائے گا اب یہ مل بیٹھے ہیں نیچے دیکھا تو دودھ دودھ کی نہر اور شہد کی نہر شراب کی نہر اور پانی کی نہر اور چشمے فوارہ مارتے چشمے ابلتے ہوئے پرندے گاتے ہوئے نغمے سناتے رہی ہے زمین مٹی کی بجائے سونے کی ہے اس کا اس کے اوپر بچھائی ہوئی بچھائی ہوئی جو مٹی کی تہیں وہ مشک کی ہیں اور اس میں اڑنے والا غبار وہ امبر کا ہے اور اس میں لگائی ہوئی گھاس وہ زعفران کی ہے اور اس کے اوپر تجلیات اللہ پاک کے عرش کی ہیں بیٹھ گئے سج گئے اب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا جاؤ میرے بندوں کو سلام کرو ملا اب فرشتے آ رہے ہیں من کل باب یہ دروازہ کھلا یہ کھلا یہ کھلا یہ سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم یہاں بھی لوگ افسروں کو سلام کرتے ہیں لیکن جب وہ افسر ریٹائر ہو جاتا ہے اس بیچارے کو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے اب یہاں اللہ تعالیٰ فرشتوں بھیج رہا ہے سلام کرو ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے سلام علیکم وہ وہ حیران ہو کر کہیں گے اور بھائی اتنے سلام کیوں کر رہے ہو وہ کہیں گے بیمار صبر تم جو آپ نے ہری پور میں اللہ کی اطاعت کی اور صبر کیا اور سہتے رہے اور پستے رہے اور کڑتے رہے آج ہم تمہیں سلام کرنے آئے ہیں بیما صبر تم بنے دار دیکھ لیا کیسا ٹھکانہ ہے فرشتے واپس گئے ایک دم اللہ پاک کا عرش کھل کے جائے گا اور اللہ سامنے آ کر کہ سلام قولم رب الرحیم میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے ہاں پھر اللہ کہے گا میرے بندے بندی راضی ہو خوش ہو اب راضی ہو راضی ہو ہل رضی تم خوش ہو کہیں گے یا اللہ بڑے خوش بڑے خوش مردہ یا اللہ ہم کیوں نہ راضی ہوں آپ نے ہمیں وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے افلا کم بِأَفْضَلَ مِنْ ذَلِكُمْ اب میں تمہیں اس سے بھی اعلیٰ چیز دے دوں جنت سے اعلیٰ جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں ماشاء اللہ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِن ذَلِكَ یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا چیز ہو سکتی ہر نعمت لذت پوری تو اللہ تعالیٰ کہیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسقط علیکم ابدا جاؤ میں تم پہ راضی ہو گیا اب کبھی ناراض نہ ہوں گا اب میری ناراضگی کا ڈر نکال دو میری ناراضگی کا خوف نکال دو مزے کرو کتنی اونچی پرواز دی جائے گی کتنا بلند مقام دیا جائے گا کہ اللہ اپنے بندے کو جنت میں خط لکھے گا اور لکھا ہوگا من العزیز الرحیم العزیز الرحیم یہ خط ہے عزیز رحیم رب کی طرف سے اس کے عزیز رحیم بندے کے نام جاؤ راضی ہو گیا راضی ہو گیا موت کیا موت زبا جنت والے جنت میں دوزخ والے دوزخ میں اللہ تعالیٰ ایک چھترے کو لائے گا مینڈا کون ہے یہ لوگو کون ہے یہ جنت والو یہ کون ہے دوزخ والو یہ کون ہے جی پتہ نہیں کون ہے کہ یہ موت ہے جبریل آؤ جبریل کے ہاتھ میں ہوگی ذبح کرو آج موت ذبح کا جاؤ یا اہل النار الخلود و یا اہل الجنت الخلود جنت والو ہمیشہ جہنم والو ہمیشہ ایک حدیث میں آتا ہے اگر جنت والوں سے یوں کہا جائے کہ دنیا میں ریت کے جتنے ذرے تھے ایک صحرا کی ریت گنو جا کر پوری دنیا میں ریت کے جتنے ذرے تھے اتنے سال تمہیں جنت میں رکھ کے پھر نکال دیا جائے گا تو سارے رونے لگ جائیں گے غمگین ہو جائیں گے اور اگر دوزخ والوں سے یوں کہا جائے کہ دنیا میں ریت کے جتنے ذرے تھے اتنے سال تمہیں دوزخ میں رکھ کے نکال دیا جائے گا تو سارے خوش ہو جائیں گے خوش ہو جائیں گے نہیں نہیں نہیں نہیں اللہ پوچھے گا یا اہل النار اے آگ والو وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک اے اللہ ارشاد اللہ کہیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین بولو دنیا میں کتنی زندگی گزار کے آئے وہ کہیں گے یومن او بعض یومن میرے مولا ایک ہی دن تو گزارا تھا دوسرے کہیں گے یہ غلط کہہ رہے ہیں ایک دن کہاں گزارا تھا آدھا دن گزارا تھا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بے سمت تجر تم ارے تمہارا ستیہ ناس ہو تم کتنا گھاٹے کا سودا کر کے آئے ہو غدبی وسختی و نار جہنم تم نے میرے غصے کو میرے غضب کو آگ کو خریدا جاؤ دفع ہو جاؤ تمہیں کوئی نہیں نکال سکتا اگر موت ہوتی تو یہ غم سے مر جاتی ہمیشہ کی آگ جل پڑی پھر آخر یہ تنگا کہیں گے فرشتوں سے ادعو ربکم یخفف عنا من العذاب تھوڑا سا عذاب تو کم کر دو تم سے کہا جائے گا اولم بالبینات تمہیں کسی نے بتایا تھا کہ آگے کچھ ہونے والا ہے بلا کہنے لگے ہاں وما دعا کا اب تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی پھر کہیں گے یہ تو سنتے نہیں یا مالک یا مالک دوزک کا بڑا فرشتہ یا مالک وہ ایک ہزار سال کے بعد کہے گا کیا بات ہے کہیں گے لے علینا ربک اپنے اللہ سے کہو ہمیں موت دے دے تو اللہ تو وہ کہیں گے ان کو موت نہیں آ سکتی ایسے ہی چلنا ہوگا پھر کہیں گے یہ بھی نہیں سنتا کہیں گے یا ربنا یا ربنا اللہ کو پکاریں گے اللہ پھر کہیں گے کیا کہتے ہو کہیں گے غلبت معافی مانگتے ہیں ہمیں نکال دے فینا انا ظالمون آئندہ بالکل نہیں کریں گے تو اللہ کہیں گے اسی میں پڑے رہو تو اپنی بکواس بند کر دو پھر اللہ کہے گا دوزک کو تالا لگا دیا جائے تو اس کو تالا لگ جائے گا نہ کوئی اندر جا سکے گا نہ کوئی باہر نکل سکے گا اللہ جنت والوں سے پوچھے گا کم تم فل ارد عدد سنین میرے بندو تم ہری پور میں کتنا رہ کے آئے تھے کہیں گے یومن یومن ایک دن ایک دن دوسرے کہیں گے نہیں نہیں نہیں ایک دن کہاں بعد یومن آدھا دن آدھا دن آدھا دن تو اللہ کہیں گے شاباش شاباش بڑا اچھا سودا کیا بڑا اچھا سودا کیا رحمتی و کرامتی و جنتی تم نے میری رحمت کو میری مہمان نوازی کو اور تم نے میری جنت کو خرید لیا جاؤ چلے جاؤ ولکم فیہا ولہم فیہا ما یشتہون ولدینا مزید جاؤ جو چاہو گے دوں گا اور جہاں تمہاری چاہتیں ختم ہو جائیں گی وہاں اپنا شایان شان دوں گا اپنی شان کا دوں گا میرے بھائی اور بہنوں اللہ کو پسند آ جائیں اللہ کے بندے بن جائیں اللہ کی بندیاں بن جائیں تبلیغ اس کی محنت ہے اس کی محنت ہے کہ مجھے اللہ پسند کر لے مجھے اللہ چاہ لے مجھے اللہ چاہ لے اور اللہ نے چاہت اپنی چاہت کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں رکھا ہے کوئی اللہ نے ہمارے نبی کے کو گیارہ بیویاں دی گیارہ تاکہ گیارہ نمونے چار بیٹیاں گیارہ اور چار پندرہ پندرہ نمونے سامنے کھڑے کر دیے ہیں اور عورتوں سے کہا ہے ان میں سے کسی کے بھی پیچھے چلو گی تو کامیاب ہمارے نبی کی شادیاں یہ شوق کی اگر شادی ہوتی شوق سے اگر آپ شوق سے شادی کرتے تو پچیس سال کا نوجوان چالیس سال کی عورت سے کیوں شادی کرے گا اور وہ عورت جس کے پہلے دو نکاح ہو چکے تھے اور ہر نکاح سے اولاد بھی تھی پہلے خامن سے بھی اولاد دوسرے خامن سے بھی اولاد اور چالیس سال عمر عورت کی جوانی چالیس سال پہ ختم ہو جاتی اور آپ پچیس سال کے نوجوان اور آپ ایسے حسین تھے کہ آپ کے بارے میں آتا ہے وسیم ان قسیم او وسیم تھے وسیم کس کو کہتے ہیں جس کو جتنی دفعہ دیکھو پہلے سے خوبصورت نظر آئے ام معبد الخزائیہ آپ کا حلیہ بیان کرتی ام معبد آپ جب ہجرت کے سفر میں جا رہے تھے نا تو پہلے دن کے بعد پہلا دن تھا تو بھوک بھی لگی پیاس بھی لگی کچھ کھانے کو ہے نہیں ایک خیمہ دیکھا میں ایک عورت بیٹھی تھی ام معبد تو ہمارے نبی نے فرمایا اما کچھ کھانے کو مل جائے گا کہ بیٹا کچھ بھی نہیں کہ یہ بکری کیوں کھڑی ہے ایک بکری کھڑی کہ یہ بیمار ہے چل بھی نہیں سکتی تو یہ چرنے گئی نہیں یہ تو اس لیے کھڑی کہ یہ بکری مجھے پکڑاؤ گی کہا لے لو میرا بچہ تو آپ نے بکری کو پکڑا بیمار کمزور تو آپ نے اس کے تھنوں پہ سے ہاتھ پھیرا ایک دم دودھ سے بھر گیا وہ امو محبت سے پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہے تو آپ نے بھرا برتن پھر چار ساتھی تھے خود ابو بکر عامر بن فہیرہ عبداللہ بن اریقت عبداللہ بن عریقت وہ جو رہبر تھا عامر بن فہیرہ غلام تھا اور اور ابو بکر تو آپ نے پہلے تینوں کو پلایا پھر خود پیا پھر اس کے بعد دوبارہ دوبارہ تھنوں میں سے دودھ نکالا پھر برتن بھر دیا اور بھر کے اما کو دے دے اور چلے گئے جب ابو معبد آئے واپس بکریاں چرا کے تو دودھ دیکھا کہنے گے اور یہ دودھ کہاں سے آ گیا کہ اس بکری کا یہ بکری تو چل نہیں سکتی اس میں دودھ کہاں سے کہ ایک بڑا حسین جوان آیا تھا جس نے ہاتھ لگائے تھے اور دودھ تھنوں میں بھر گیا تھا تو ابو معبد کہنے لگے کیسا تھا کیسا تھا ذرا حلیہ تو بتاؤ تو اس اما نے ایسے الفاظ بولے کہ آج تک بڑے بڑے عالم سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ترجمہ کیسے کریں ان کا رجلا طاہر الوضاء میں نے ایک شخص دیکھا چمکتا چہرہ چمکتا وجود صاف ستھرا چاند کی طرح اس کا چمکتا چہرہ لم ہو سجلا موٹا نہیں تھا کہ بدصورت جائے لم تجری بھی سکلا ایسا پتلا نہیں تھا کہ بے روب ہو جائے وسیم ایسا حسین تھا کہ جب نظر پڑتی جی چاہتا اور دیکھیں جب نظر پڑتی جی چاہتا اور دیکھیں عربی زبان میں وسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرتی ہو یہ دنیا میں صرف اللہ کے نبی آئے ہیں پکڑ کے یوں بیٹھتے تھے تھے خوش ہوتے تو گالوں سے نور نکلتا تھا غصے ہوتے تھے تو یہاں رگ تھی جو ایسے پھڑکنے لگتی تھی بموں کے درمیان رگ تھی جو ایسے ایسے پھڑکنے لگتی تھی اب مسکراتے تھے اور ہنستے تھے کبھی کہہ کہا نہیں لگایا ہا ہا ہا کر کے نہیں ہنسے ہمیں نہیں روکا روکا نہیں ہے چونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ نہیں کر سکتے آپ کو تو اپنے اوپر قدرت تھی تو آپ مسکرائے آپ ہنسے اتنا بھی ہنسے ہیں کہ آخری داڑیں نظر آنے لگی ہنسی سے آخری داڑیں نظر آنے لگیں ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ ہنسے اور آپ کی داڑیں آخری تک نظر آنے لگیں لیکن آپ نے کہہ کہا کبھی نہیں آپ روئے لیکن کبھی آپ نے واہ ویلا نہیں کیا واہ ویلا نہیں کیا کبھی شور نہیں مچایا سادہ کھانا کھایا اور جو کی روٹی کھائی لیکن مالداروں کو بھی گنجائش دے دی ایک دفعہ حضرت سعد ابن عبادہ لائے بڑے پیالے پکے ہوئے کا یا رسول اللہ سو اونٹوں کو ذبح کیا ہے سو اونٹ اور صرف ان کا مغز نکال کے پکایا ہے مغز سو اونٹوں کا مغز نکال کے لایا ہوں آپ کو کھلانا ہے وہ آپ سو اونٹوں کا مغز کہاں کھا سکتے سب کو پھر کھلایا گیا تکلف والی دعوت کو بھی قبول کیا سادہ کو بھی قبول کیا حضرت عائشہ کا ولیمہ کیا ایک گلاس دودھ پلایا ولیمہ ہو گیا حضرت صفیہ کا ولیمہ کیا فرمایا اپنی اپنی روٹی لے کر میرے دسترخوان پہ آ جاؤ ولیمہ ہو گیا اپنی اپنی روٹی ہر کوئی اپنی روٹی لایا اور حضور کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھایا ولیمہ ہو گیا تکلف والا ولیمہ بھی کیا حضرت زینب سے آپ کی شادی ہوئی یہ شادی وہ ہے جس میں نکاح نہیں ہوا دنیا میں ایجاب قبول گواہ وکیل کچھ نہیں آسمان سے خبر آئی فلما قدا زید وطرن زوجنا کہا جب زید نے طلاق دی اور عدت گزر گئی تو ہم نے اے میرے نبی تیرا نکاح زینب سے کر دیا یہ دنیا میں واحد خاتون ہے جس کا نکاح آسمان پہ ہوا تو حضرت زینب فخر کیا کرتی تھی ساری بیویوں پر تمہارے نکاح تو دنیا میں ہوئے میرا نکاح تو آسمانوں پہ ہوا ہے نہ ایجاب نہ قبول دیکھو ایجاب قبول کے بغیر تو نکاح ہی نہیں ہوتی ہمارے دوست ہیں ان کا نوکر تو اس کا نکاح ہو رہا تو صاحب نے اس سے کہا فلاں فلاں کی بیٹی اتنے مہر کے ساتھ تیرے نکاح میں دی تو نے قبول کیا وہ کہنے لگا جی جی میں سب دی صلاح ہوئے تو جیسے سب کی رائے ہو تو صاحب نے کہا سب کی رائے سے نکاح نہیں ہوتا تیرے قبول کرنے سے نکاح ہوگا تو یہاں نہ ایجاب نہ قبول نہ گواہ نہ وکیل نہ مہر مہر بھی کوئی نہیں مہر کے بغیر نکاح زنا ہو جاتا ہے فلما قضا زید منها زوجنا کہا جاؤ ہم نے زینب تیرے نکاح میں دے دی تو اس خوشی میں حضرت زینب نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ولیمہ میں خود کروں یہ ولیمہ حضرت زینب نے خود کیا کیا کیا گائے ذبح کی سارے مدینے والوں کو کھلایا گیا یہ وہ ولیمہ ہے جس میں مدینے کا ہر ہر بچی بچہ بوڑھا جوان مرد عورت شریک تو سب کو کھلایا تو کیا قربان جاؤ اپنے نبی پر جس نے مالداروں کو بھی راستہ دے دیا غریبوں کو بھی دے دیا متوسط طبقے کو دے دیا مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی زندگی کے ہر ہر شعبے کو کامل اکمل طاہر اطہر کر کے ظاہر کر دیا اب بھی کوئی نہیں چلتا تو اس کی قسمت پھوٹی اس کا نصیب ڈوبا اور اپنے پاؤں پہ اس نے کلہاڑی ماری اور اپنے آپ کو ہلاک کیا ورنہ آپ نے زندگی کے ہر ہر شعبے میں شمیں جلا کے رکھ دی ہیں کوئی اندھیرا نہیں ہے آپ نے کہا تمہیں ایسے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات آتی ہی کوئی نہیں دن ہی دن ہے دن دن دن دن ہی ہی ہے ہے چلو گے تو نجات پاؤ گے نہیں چلو گے تو ہلاک تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے ہم کوئی فرقہ نہیں کوئی مسلک نہیں کوئی جماعت نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک پاکیزہ طریقوں کو یہ سیکھنے کی محنت ہے کیا آپ نے زندگی کی ہر ہر ادا میں سب کو سب کو نمونہ دے دیا سب کو نمونہ دے دیا سب کے لیے بتاؤں ایک دفعہ آپ نے ایک لباس پہنا سن رہے ہو غور سے ایک دفعہ آپ نے ایک لباس پہنا اس کی قیمت کتنی تھی بھائی ستائیس اونٹوں میں وہ خریدا گیا ستائیس اونٹوں کے بدلے میں وہ خریدا گیا آپ نے پہنا اور فوراً اتار دیا پہنا اور اتار دیا گویا اگر کوئی مالدار حلال پیسے کے ساتھ کوئی قیمتی کپڑا پہننا چاہے گنجائش دے دی آپ ایک گھوڑے پہ سوار ہو اس کا نام ہے ورد ورد ورد کہتے ہیں گلاب کو وہ اتنا حسین تھا کہ اس کو گلاب کہا جاتا تھا تو مالداروں کو اچھی سواری رکھنے کی گنجائش دے پھر آپ کا ایک گھوڑا تھا اس کا نام تھا سکب وہ سکب کہتے ہیں بہنے کو وہ اتنی تیزی سے دوڑتا تھا لگتا تھا جیسے پانی بہتا ہوا جا رہا آپ نے جنگ عہد اس گھوڑے پہ بیٹھ کر لڑی ہے پھر ایک گھوڑے کا نام تھا یاسوب یاسوب شہد کی مکھی کی ملکہ کو کہتے ہیں مکھی کی جو ملکہ ہوتی ہے وہ جو مکھیوں میں شہد کی مکھی نمایاں جو ملکہ ہوتی ہے نمایاں نظر آتی سب میں نمایاں نظر آتی وہ یاسوب ایسا حسین گھوڑا تھا گھوڑوں میں کھڑا ہوا نمایاں نظر آتا تھا اس لیے اس کا نام تھا یاسوب ایک گھوڑے کا نام تھا یا ایک کا نام تھا مرتجل ایک کا نام تھا لحیف ایک کا نام تھا لیزاز ایک کا نام تھا سبہا یہ وہ شان گھوڑے ہیں جن پر آپ نے سواری فرما کر امت کے مالداروں کو بھی گنجائش دے دی خچر پہ سواری فرمائی اونٹنی پہ سواری فرمائی ایک کا نام عزبہ ایک کا نام شہبہ ایک کا نام جدعا ایک کا نام قصوہ اونٹ کا نام عسکر دوسرے کا نام سالب خچر کا نام فضا دوسرے کا نام دلدل اور گدھے پر سواری فرمائی ایک کا نام افیر ایک کا نام لو بھائی غریب سے لے کر مالدار سب کے لیے راہیں بنا دی کیسا کریم کیسا شفیق کیسا مہربان گھر میں جاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے جھاڑو خود دیتے ہیں آپ نے کبھی جھاڑو دیا گھر میں آٹا خود گونتے ہیں عائشہ کو کہتے ہیں لو بھائی آٹا میں گوند رہا ہوں تو روٹی پکا کبھی آٹا گوندا آپ لوگوں نے جھاڑو خود دے رہے ہیں آٹا خود گوند رہے ہیں نو بیویاں گھر میں ہیں اور اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں اپنا جوتا خود صاف کر کے گانٹ رہے ہیں اپنے اونٹ کو چارہ خود جا کر ڈالتے ہیں پانی خود پلاتے ہیں لاکھوں جان نسا رہے ہیں اور آپ اپنا کام خود کر رہے ہیں اور دو کام تو آپ نے کبھی کسی سے نہیں کروائے دو کام دو کام ساری زندگی خود کرتے تھے ایک تحجد کا وضو آپ کبھی کسی سے لوٹا نہیں اٹھواتے تھے خود اس سے وضو فرماتے ایک سائل کو دینا آپ نے کبھی نہیں کہا یہ لو اور سائل کو دے کے آؤ ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے سائل کو دیتے تھے اپنے پیسے اپنے میں سے یہ ایک تو ہوتا تھا نا مال آیا آپ نے کہا بلال تقسیم کر دو بلال تقسیم کر دو اپنا ذاتی مال اگر کوئی آپ خیرات کرتے کبھی کسی کو نہیں کہتے تھے جاؤ دے کہ اپنے ہاتھوں سے خود سائل کو دیا کرتے تھے تو میرے بھائیوں میری بہنوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاک زندگی لائے گھر کی زندگی سمجھائی خیر حکم خیر حکم لے اہل سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے اور ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں باہر بڑے اچھے ہوتے ہیں گھر میں جا کے انتہائی بدتمیز ہو جاتے ہیں جب باہر ہوں گے بیٹھک میں ہوں گے تو بڑے خوش اخلاق بڑے مہمان نواز یوں ہی گھر میں جائیں گے انتہائی بدتمیز انتہائی بد اخلاق یہ نبی یہ زندگی میرے نبی نے نہیں سکھائی آپ تو حضرت عائشہ سے دوڑ لگا رہے ہیں عائشہ دوڑ لگاؤ گی اما عائشہ سے دوڑ لگائی جا رہی ایک دفعہ نہیں دو دفعہ لگائی اور عورت کو بھی سمجھایا ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ میرے خامن کا میرے اوپر کیا حق ہے تو آپ نے فرمایا تیرے خامن کے جسم پہ زخم ہو زخموں میں پیپ ہو اور تو زبان سے چاٹ چاٹ چاٹ چاٹ, چاٹ, چاٹ کر اس کی پیپ اور زخم کو سمجھایا ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ میرے خامن کیا حق ہے تو آپ نے فرمایا تیرے خامن کے جسم پہ زخم لیکن مردوں کی زیادتی زیادہ ہے کہ اخلاق نہیں ہے حضور کی سیرت کو پڑھا نہیں ہے سیکھا نہیں ہے سمجھا نہیں ہے جو رواج میں وہ چل رہا عورت بنی ہوئی ہے تو جو کہ ہمارے گھر کی معاشرت رواجی ہے جو ہری پور میں ہو رہا ہے وہی نمازی کرے گا وہی عالم کرے گا وہی تبلیغ والا کرے گا وہی حاجی کرے گا وہی بے نمازی کرے گا کچھ پتہ نہیں میرے محبوب کی میرے گھر میں کیا زندگی تھی سیکھو سیکھو بھائیوں بہنوں سیکھو دین سیکھنے سے آتا ہے تقریروں سے نہیں آتا تبلیغ سیکھنے کی محنت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ساری موجود ساری موجود ہے کرو کرو چمکو گے دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی اللہ کے نبی کی زندگی کی پیدائش سے لے کر وفات تک وفات تک رات میں دن میں سفر میں ہزر میں رات کے اندھیرے میں تاریخی میں کسی چیز کو اللہ نے نہیں چھپنے دیا ہر چیز کو سامنے کر دیا ہے ہر چیز کو آپ کیسے بیٹھ کے کھاتے تھے کیسے کھاتے تھے کب سوتے تھے کب اٹھتے تھے جب اٹھتے تھے کیا دعائیں پڑھتے تھے بازار میں جاتے تو کیا کبھی ننگے سر بازار میں نہیں گئے تم دیکھو ننگے سر مسجد میں آئے بیٹھے ہو کبھی ننگے سر بازار میں نہیں گئے کبھی میرا نبی ننگے سر نہیں پھرا ہمیشہ سر پہ یا ٹوپی ہوتی تھی یا پگڑی ہوتی تھی زندگی میں ایک دفعہ ننگے سر نماز پڑھائی کپڑا ہی کوئی نہیں تھا تھا ہی کچھ نہیں کہ سر پہ رکھ کے پڑھاتے ایک چادر تھی ہوئی لپیٹ کر آپ نے جا کے نماز پڑھائی تو دیکھو جو اللہ کے محبوب نے کیا اس کو کر کر کے چلو بھائیو آپ کو کرتا پسند تھا ساری زندگی کرتا پہنا تحمد پسند تھا شلوار کو پسند ایک دفعہ شلوار آپ نے خود خریدی خود شلوار خریدی اسے ایک دفعہ پہنا لیکن عرب میں عام دستور تحمد کا تھا تو آپ نے تحمد ہی پہنا لیکن شلوار کو پسند فرمایا کہ یہ بڑا سطر والا لباس ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ شلوار پہنتے تھے ہاں بھائی آج گھر کی معاشرت کوئی ہے جو اپنے بچوں کو کندھے پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگائے ہمارے نبی یوں پاؤں گھٹنے زمین پہ ٹیکے ہوئے اور ہاتھ ایسے زمین پہ ٹیکے ہوئے سواری بن گئے گھوڑے کی طرح اور حسن حسین کہاں ہیں آؤ بھائی آؤ میرے کمر پہ چڑھ جاؤ دونوں بھائی سوار اور ہمارے نبی کمرے میں چکر لگا رہے حسن اور حسین کے چکر لگ رہے ہیں کمرے میں دو جہان کی نبوت سرداری لے کر یہ گھر کی معاشرت سمجھائی جا رہی ہے ایک کو ادھر اٹھایا ہوا ہے ایک کو ادھر اٹھایا ہوا ہے ایک کو اس کندھے بٹھایا ایک کو اس کندھے بٹھایا ہوا ہے یہاں کندھوں پہ بٹھا کے چل رہے کبھی یہاں ایک دفعہ کندھوں پہ بٹھایا ہوا تھا حضرت عمر کہنے لگے واہ واہ سواری تو بڑی آلہ ہے واہ واہ سواری تو بڑی آلہ ہے تو ہماری نبی نے فرمایا تو سواروں کو نہیں دیکھتے ہو سوار کتنے آلہ ہیں سوار کتنے اعلیٰ ہیں سوار بھی تو دیکھو کون ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے حسن اور حسین نماز پڑھ رہے ہوتے تو آپ نے حضرت اماما کو اٹھایا ہوتا تھا اماما حضرت زینب بڑی بیٹی کی بیٹی اماما آپ نے اس کو ہاتھ پہ اٹھایا تھا نفل نماز اور یوں اس کو اٹھا کے ایسے نفل پڑھتے رہتے تھے پھر جب رکو کرتے تو اس کو بٹھا دیتے پھر سجدہ کرتے پھر اٹھتے تو اس اس کو کو پھر اٹھا لیتے یہ نبی کر سکتا ہے کہ اس کی پوری توجہ اللہ کی طرف بھی ہو اور ادھر بھی ہو ہم سے یہ نہیں ہو سکتا ہم تو نماز کے اندر فارغ ہو کر بھی اللہ کو نہیں سوچتے تمہارے ہاں تو ویسے ہی رواج ہے نماز میں سارا ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں سارے میں نے تو سرحد میں بہت دیکھا مجھے تو بڑا رونا آتا ہے نماز ہی پڑھ رہے ہیں اور کڑیاں گر رہے رہے رہے ادھر ادھر دیکھ دیکھ ہیں ہیں نماز پڑھتے بھی ہیں اور نہ نظروں کو روکتے ہیں اور نہ رکو سجدہ ٹھیک اتنی تیز پڑھتے ہیں اتنی تیز پڑھتے ہیں کہ نماز کے ٹوٹے ٹوٹے ہو جاتے پھر آپ جب اٹھتے پھر حضرت و ماموں کو ایسے اٹھاتے اور پھر اپنی نماز شروع کرتے یہ محبت بچوں سے سکھائی ہے اور آپ سجدے میں تھے مسجد میں حسن حسین دوڑے دوڑے آئے اور کندھوں پہ چڑھ گئے کمر پہ چڑھ گئے تو صحابہ آگے بڑے کھینچنے کے لیے تو آپ نے سجدے میں ہاتھ کے اشارے سے روک دیا پیچھے اڑ جاؤ کھیلنے دو وہ اوپر ایک نیچے ایک اوپر پھر ایک ایک نیچے اوپر اور یوں نے چکر لگانے شروع کر دی جب تک وہ پیچھے نہیں ہٹے آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا اور کبھی ایسا ہوتا کہ وہ لمبے چڑھ جاتے تو پھر آپ کیا کرتے آہستہ آہستہ سر اٹھاتے اور ایک ہاتھ سے ان کو یوں سہارا دے لیتے پیچھے سے سہارا دے لیتے اور پھر یوں سیدھے ہو کر ان کو آرام سے بٹھا دیتے اور پھر سیدھے بیٹھ جاتے پھر جب سجدہ کرتے وہ اچھل کے پھر اوپر چڑھ جاتے او بھائیو معاشرت سیکھو دین کی معاشرت ایک خوبصورت زندگی ہے جس دن یہ صحیح ہو گئی دنیا اسلام میں بھاگی چلی آئی اسلام کا در میں نے بند کیا ہوا ہے آپ نے بند کیا ہوا ہے اپنی بدخلاقی اپنی معاشرت کے برباد کر دینے سے ماں کا مقام کوئی نہیں ماں کو ڈانٹ کے بٹھا دینا اور باپ کو آنکھیں دکھانا اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل نے پوچھا ہمارے نبی سے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے کہا اللہ کو پتا کب آئے گی کہنے کہ کوئی نشانی بتائیں تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو اولادیں ماؤں سے نوکروں کی طرف سلوک کریں تو سمجھنا قیامت آ رہی ہے جب باپ کا گریبان پکڑیں پکڑے تو نے میرے لیے مستقبل کے لیے کیا کیا ہے میں نے کئی بیٹوں کو اپنے کانوں سے سنا یہ کہتے ہوئے اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں تو نے میرے مستقبل کے لیے کیا کیا ہے اللہ اکبر اللہ کا عرش کام پڑتا ہے جب ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے وقف الحمہ جنا حل من رحما اللہ تعالیٰ کہتا ہے زلیل ہو جا ماں باپ کے سامنے لا تقل لہما اف ان کے آگے چون بھی نہ کر چوں بھی نہ کر اون بھی نہ کر بِوَالِدَيْهِ انسانل لِي وَلِوَالِدَيْكِ ایک بریکٹ میں ایک قوس میں اپنا اور ماں باپ کو کٹھا کر دیا میرا اور اپنے ماں باپ کا کٹھا شکر ادا کر کون سمجھائے اسکول والے بتائیں گے یا کمپیوٹر بتائے گا یا ٹی وی بتائے گا اس لیے میں کہتا ہوں اولادوں کو ڈاکٹر بعد میں بناؤ انہیں بیٹا پہلے بناؤ اپنی اولاد کو بیٹا اور بیٹی بننا سکھاؤ پھر چاہے انجینئر بنے تاجر بنے سیاستدان بنے تو پہلے تمہارے بیٹے تو بنے تمہاری بیٹی تو بنے پہلے انہیں پتا تو ہو کہ ماں اور باپ میں کیا رشتہ ہے کیا ناتا ہے کیا مقام ہے تو جاؤ میرے محبوب کی زندگی دیکھو سب کچھ لکھا پڑا ہے لیکن پڑھنے سے نہیں آتا سیکھنے سے آتا سیکھنے سے آتا معاشرت معیشت تجارت زراعت ہر چیز یہ موجزہ ہے موجزہ موجزہ کہ جیسے اللہ نے قرآن پہ پیرا لگا دیا اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا اللہ نے ہمارے نبی کی ساری زندگی پہ پیرا لگا دیا ہے اس زندگی کو کوئی چھین نہیں سکتا ہم آپ نے حج کا سفر کیا تھا سارے نبیوں نے کیا آپ نے پہلا پڑاؤ ذوالحلیفہ پہ کیا دوسرا پڑاؤ ملل پہ کیا تیسرا روحا پہ کیا روحا چوتھا آسایا پہ کیا پانچواں پانچواں آپ نے ارج پہ کیا چھٹا آپ نے ابوا میں کیا ساتواں آپ نے عثمان میں کیا اور آٹھویں رات آپ مکے میں حجون کی طرف سے ویر زی تو کے سامنے اترے اور وہاں آپ کا خیمہ لگا اور چار ذوالحج حج کی صبح کو آپ اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کر باب بنی شیبہ کے سامنے اترے اور حرم شریف میں عمرے کے لیے داخل ہوئے باب بنی شیبہ سے آپ داخل ہوئے اتنی تفصیل اللہ نے اپنے محبوب کی لکھی ہوئی ہے ہر نبی نے حج کیا کب کیا کہاں گیا کچھ پتہ نہیں دیکھو دیکھو میں آپ کو کتنی کہاں کہاں سے چن چن کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے نبی کی اور پھر راستے میں کیا ہوا کیا ہوا ذوالحلیفہ میں کیا ہوا وہ بھی لکھا ہوا ہے عرش میں کیا ہوا وہ بھی لکھا ہوا روحا میں کیا ہوا وہ بھی لکھا ہوا ہے ابوا میں کیا ہوا وہ بھی لکھا ہوا ہے عثفان میں کیا کیا وہ بھی لکھا ہوا ہے آپ جب چلے ذوالحلیفہ سے تو آپ نے احرام باندھا جب آپ تنعیم پر پہنچے تو آپ نے اس احرام کو تبدیل کر کے دو نئے احرام باندھے یہ میرے نبی کی ایک ایک ادا پڑی ہوئی ہے ڈھونڈو گے تو مل جائے گی پیسے ڈھونڈنے نکلتے ہیں لوگ لے آتے مگر آؤ بھائی آج اپنے محبوب کی زندگی کو ڈھونڈیں مل جائے گی بڑی عزت ملے گی کسی نبی کا نسم محفوظ نہیں ہمارے نبی کا نسم محفوظ ہے میں روز سناتا ہوں کہ اندازہ کرو تمہارے نبی کی عظمت کیا ہے آدم علیہ السلام تک اسی واسطے ہیں اسی باپ دادا پردادا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن نظار بن معد بن عدنان بن اد بن ہمیشہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخي بن عافي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمضان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلهن بن إرعوى بن عيزي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحف بن زارح بن سمي بن مزي بن عوز بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يارو بن ملهل إيل بن قينان بن آنوش بن شيسر بن آدم عليه السلام کوئی حجت نہیں قیامت یا اللہ میں کیسے کرتا مجھے تو پتہ نہیں تھا تیرے نبی کی زندگی کیا ہے ارے ظالم میں نے تو اپنے نبی کا نصب بھی بچا کے رکھا تو اس کی سنتوں کو نہ محفوظ کر سکتا دستور نہیں کوئی بہنوں کو جائیداد میں حصہ دے اللہ نے جس ماں کے پیٹ سے بھائی کو پیدا کیا اسی ماں کے پیٹ سے بہن پیدا ہوئی جس چھاتی سے بیٹے نے دودھ پیا اسی چھاتی سے بہن نے دودھ پیا کوئی ہے جو اپنے باپ کے مرنے کے بعد بہنوں کو حصہ دیتا ہو کہ بہن یہ تیرا حصہ ہے لے لے یہ زمین کا کا کا یہ یہ دکان مکان مکان تقسیم نہیں ہو سکتا یہ پیسے لے لے دکان تقسیم نہیں یہ پیسے لے لے یہ زمین ہے یہ تیرا چار کنال یہ تیرا چار سو کنال یہ تیرا سو کنال یہ تیرا اللہ کا حق ہے تو لے لے پورے سرحد بلوچستان سندھ پنجاب میں رواج کوئی نہیں کوئی بہنوں کو حصہ دیتا اور یہ چوری اور ڈاکہ اور بہن کا حصہ کھا لینا ان دونوں میں کوئی فرق کوئی نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بہنیں دیں یا دو بیٹیاں دیں ان پہ خرچ کرتا رہا اور پھر ان کو جوان ہونے پہ شادی کی پھر ان کو شادی کے بعد بھی خرچہ دیتا رہا شادی کے بعد بھی خرچ کرتا رہا ان کے حصے دینے کے بعد بھی خرچ کرتا رہا اور اس حال میں موت آ گئی تو جنت اس پہ واجب ہو گئی کون ہے جو بہنوں کو حصہ دیتا ہوں کوئی بہن مانگ نہیں سکتی کوئی مانگے تو وہ ذلیل ہو جاتی معاشرے میں حالانکہ میرے بھائیو ذلیل تو وہ ہے جو ڈاکو بن کے بیٹھا ہوا ہے ذلیل تو وہ ہے جس نے بہن کا حق مارا ہوا ہے سب سے پہلے ہمارے ضلع میں میرے باپ نے اپنی بہن بیٹیوں کو حصہ دیا حالانکہ اتنا ان کو دین کا بھی نہیں پتا تھا لیکن پتہ نہیں کہاں سے اللہ نے شعور دیا انہوں نے اپنی بیٹیوں کو حصہ دیا میرا تایا میرے باپ سے لڑ پڑا کہ تو نے کیوں بیٹیوں کو حصہ دیا ہے اب ہماری بیٹیاں بھی ہم سے مانگی علاقے کے ذمہ دار ناراض ہو گئے کہ یہ کیا نئی ریت نکال دی میاں بخش نے اب ہماری بیٹیاں بھی کہیں کہ ہمیں زمین دو اپنی زندگی میں دے گئے ان کو پتہ نہیں میرے بیٹے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے پتہ نہیں دیں کہ نہ دیں اپنی زندگی میں دے گئے میرے استاد صاحب مولانا جمشید صاحب میں نے ان سے تفسیر پڑھی میں ان کے لیے شہد کی بوتل لے کر گیا شہد کی بوتل جب میں رائمنڈ پڑھتا تھا مجھ سے فرمانے لگے کہاں سے لائے میں نے کہا جی میرا باغ ہے آموں کا اس میں سے فرمانے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا میں نے کہا جی میرے باپ کی بہن کوئی نہیں تھی دو بھائی تھے بس ایک شہد کی بوتل پر اتنی تحقیق ہو رہی ہے پھر فرمانے لگے تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا میں نے کہا جی میرے ہوش سے پہلے میرا دادا مر گیا مجھے کچھ پتا نہیں مجھ سے پہلے کی بات ہے اور میں نے کہا جی مجھے وہ سوال تو مجھ سے نہ کریں جو میرے بس سے ہی باہر ہے تو پھر مسکرانے لگے کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے رکھ دو ایک شہد کی بوتل پر اتنی تحقیق اور وہ بھی تو کہہ سکتے تھے یہ نہیں ماشاء اللہ جزاک اللہ روز مسجدوں والے کیا کر رہے ہیں ماشاء اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ آنے دو چوری کا ہے ڈاکے کا ہے رشوت کا ہے ماشاء اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ تو ہمارے استاد نے ایک عمل سے ہمارے اندر کا کیا مطلب ہے توبہ کا مطلب معافی نہیں ہے توبہ کا مطلب ہے لوٹ آنا واپس آ جانا کتنا خوبصورت لفظ ہے کتنا خوبصورت لفظ ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا اللہ دین آمن توبو اللہ توبتا اے ایمان والو لوٹ آؤ اپنے اللہ کی طرف لو جیسے ماں بچے کو کہتی میرا بچہ آ جا میرے پاس آ جا میرے پاس تو کتنے بھی اور پکاریں وہ ان کے پاس نہیں جاتا بھاگا بھاگا اپنی ماں کے پاس جاتا سارے پکار رہے ہیں ابا بھی مامو بھی تایا بھی نانا بھی دادا بھی اما کہتی آ جا تو سب کو چھوڑ کے سیدھا بھاگتا ہے ماں کی طرف تو اللہ کہہ رہا ہے تمہیں ساری دنیا بلائے گی ساری تمہیں نفس بلائے گا پیسہ بلائے گا عورت بلائے گی دھن بلائے گا دولت بلائے گی کرسی بلائے گی شراب بلائے گی فہاشی بلائے گی موسیقی بلائے گی ساری دنیا تمہیں بلائیں گی آ جاؤ اور میں بھی کہوں گا آ جاؤ آ جاؤ تو تم کہیں نہ جانا اللہ تم میرے پاس آنا میری باہیں کھلی پاؤ گے توبہ کا مطلب سمجھے ہو یا اللہ میں آ گیا اللہ میں آ گیا اس سے مراد لیا جاتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے لیکن اصل کیا ہے یا اللہ میں آ گیا میں آ گیا میں تیرے در پہ گر گیا تو بھائی خود بھی توبہ کرو سارے ہری پور سے توبہ کرواؤ آج اللہ روٹا ہوا ہے اسے منانے کا کوئی راستہ نہیں سوائے توبہ کے حکومتوں کے بدلنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا یاد رکھنا ایک آتا ہے اس کو زندہ باد کہتے ہو چار دن گزرتے ہیں اس کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہو اللہ اپنے عمل خراب کرتے اپنے عمل خراب کرتے ہو وہ تمہارے بھائی ہیں ان کی ہدایت کی دعا کرو ان حکمرانوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلیں گے جب تک ہم توبہ نہیں کرتے اللہ حال نہیں بدلے گا نہیں بدلے گا لہذا بھائیو توبہ پہ لوگے توبہ پہ لوگے اللہ سے رو دھو کے مانگو یہ جہان بھی بنے گا وہ بھی بنے گا اس کو سیکھنا ہے اس کو لے کے پھرنا ہے تمہارا اجتماع تمہارے سر پر ہے اس کے لیے جماعتیں بھی دینی ہیں اب جلدی سے اپنے اپنے نام پیش Islamic voice voice sound studio Pakistan میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ تلاوت حمد و نعت نظمیں اور تقریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر پندرہ سو تین نشات آباد فیصل آباد فون نمبر صفر تین سو تینتیس چھ پانچ دو پانچ تین سات صفر